ایسا کہہ رہا ہے کسی مسلمان ہو کیا کسی انسان بلکہ کسی جانور ہوا عید کا پھیلانا ہو یا کوئی دنیا کی بات ہوئی کوئی ہو کاروبار ہو گھر کا معاملہ ہو خدائی کا معاملہ ہو دین کا معاملہ ہو بیان ہو تقریر ہو کسی کو بھی ہماری ساتھ سے ایک جگہ برابر کرنی اس لیے ہمارے بزرگوں نے اس کا استعمال کیا اس کے بعد آرام سے باہر کے لاؤ کا استعمال نہیں کرتا تاکہ ممکن ہے کوئی بیمار ہو کوئی اس کو آرام کرنا ہو نیند کا ہو اور کسی کو کوئی حفاظت کرنا چاہتا ہو تو نیند لینا چاہتا ہو اس کی نیند میں ڈلنا ہے لہٰذا ہمارے نے اس بات کو منع رکھا ہے جہاں جو لوگ سننا چاہیں

تو ہمارے بزرگوں کا یہ تو اور دوسری بات یہ ہمارے ماشاء اللہ بہت اچھی ہے لگ بھگ آخری پڑھے لوگ یہ ہے کہ بلکہ انتظام سے بھی گزارش ہے کہ نام نہیں پڑھنے والا ہوا بیٹھا ہے کیونکہ یہ نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اوپر بیٹھے ہیں یا پھر کھڑے نام کر بنے سب سے زیادہ

اور اس کو خوب خوب کر میک اپ وغیرہ کے کے کے پہنا پہنا لباس بنا کیا اس اور بنا چلانے کے بعد اس سے کہا کہ کہ بہن کو تم بہت ہی اچھی لگ تو تو وہ اب بڑا ہوا یہ خوشی کرنے ہیں اور آپ کو ایسے سجا سجا دیا دیا دیا بنا سنبھال تو ہونا چاہیے بجائے اس کے

ہم سب غلام ہیں کہ نہیں ہم سب اللہ کے غلام ہیں اللہ کے بندے اللہ کے بندے اللہ کے غلام سب آپس میں غلام ہے اللہ تو غلام اگر غلامی کی تعریف ہے تو بتائیے کہ اس کی حیثیت کیا ہو اور مالک جو غلام کی تعریف کرے تو وہ کام کی نظر اس لیے عبادت کرو آگے بھی بڑھو لیکن اللہ سے ڈرتے دینا اس پر غرور اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ہم ہم محدود ہیں ہیں ہی کمزور پیٹ میں ہمارے کیا برابر ہے گندی ہوا اور اور بتائیے یہ یہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا کا گھر گھر ہے ہے ہے ہے تو کرم مہربانی کہ کہ نہیں نے ہمیں ہمیں اپنے اپنے کی میں میں جگہ اس گندگی کے باوجود قبول کرنا تعالیٰ کو بندوں سے محبت نا ہماری کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پاک جام ہے اللہ تعالیٰ پاک آپ ہے لیکن ہم جیسے اللہ تعالیٰ یہ طرح پتا فرمایا کہ اپنے ہمیں پانچ برف آگے کی اتنی بڑی بات ہے اتنی موسم کی بات ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بڑوں سے میرے دوستوں بزرگ کو بے پناہ موقع اور وجہ کیا ہے نکلتی جاتی ہے مجھے میں کوئی مضمون لے کر نہیں آتا کبھی میں تو اللہ سے بھی کام کر آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو مضمون میرے لیے اور سامعین کے کے لیے نافع ہو نفع پہنچانے والا اللہ وہ وہ میرے بزرگوں کی خوشیوں مجھے مضمون عطا کرنا تو یہ جو بھی بات امید رکھتا ہوں کہ جو بات یہاں بیان کی جائے گی ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں ان کی مدد حال ہے اس بکنگ پر میں ہوں تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے محبت ملے فرمایا کہ مادرا کا پہلے پہلے نام ہوتا ہوتا جو بہت کے مولانا دھونی میں آج کے تقریباً سات سو برس پہلے کے اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے اور انہیں انہیں کی کے کے اشعار مجموعے کا نام جو ساڑھے اٹھائیس ہزار اشعار اللہ کی محبت میں ہوئے ان کے ساڑھے اٹھائیس ہزار بیٹھا اللہ کی محبت میں ہوئے جس کا نام مرتنی مولانا روح مرتنی مولانا روح اور اس سے پہلے تقریباً پچاس ہزار اشار ان کے ہوئے ایمان شخص پردیش کے نام وہ بھی سارے کے سارے اللہ کی محبت سارے کے سارے اللہ کی محبت اب بات سے بات ان کے نکل رہی ہے اور مضمون میں تو آپ لے کر نہیں آتا اگر یہ ان شاء اللہ لیکن یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں میرے دوستوں بہت سی باتیں ایسی ہیں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملتی یہ بزرگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ سے حاصل ہوتی ہے تو اشار کر رہا تھا کہ بہت سے لوگوں کو یہ غلط رہی جیسے ہمارے بھائی نہ صحیح کے نا شہری پڑے

صلی نسی اور ہم سن رہے تھے تو ہم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ ہم کو نصیب اللہ تعالیٰ ہم کو اپنا سچا محبت نصیب کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی محبت نصیب تو یہ رکار کا سننا سنا یہ یہ سارے لوگ اس کو اہمیت نہیں دیتے حالانکہ نہ شریف کے اچھا ہو ہم شریف کے اچھا ہو یا اللہ کی محبت کے مضامین کے اچھا ہو جیسا کہ انہوں نے بھائی نے ہمارے جو ہمارے رسی والا رحمتہ اللہ کے اچھا شروع کیے تو وہ بھی اللہ کی محبت کے مضامین اللہ کی محبت کے مضامین سننا یہ بھی رسول اللہ صلی شریف شریف حدیث ہے بخاری جو سب جانتے ہیں کہ کتاب کتاب کتاب کتاب بارہ کا قرآن قرآن پاک پاک کے کے بعد بعد اگر کسی درجہ تو بخاری شریف کا درجہ تو اس سے روایت ہے اتنا منٹ بے شک حکمت حاضر ہوتے ہیں اور رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ کیا تم کو غلام غلام ہاتھی جو زمانہ جاہلیت کا تھا لیکن اشعار حکمت کے کہتا کہتے تھے لوگ تھے کہ اشعار حکمت کے کہتے تھے تو پوچھا کہ کیا اشعار تمہیں یاد ہے تو انہوں نے کیا یا رسول اللہ یاد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے سناؤ تو وہ صاحب ہی کہتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اشعار سنانے شروع کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے جاتے تھے اور سناؤ پھر میں اور سناتا تھا میں سو لیے یہ اٹھار کا سننا محبت کے اللہ کی محبت کے مضامین یہ یاد رکھیے اللہ کی محبت کے مدامی ہو نافاف عشق مدامی نہ ہو جس کو سن کر دینا جس کو سن کر کلانہ نافاف ہو جائے جس کو سن کر خراب لگے یہ سب حرام ہے گانے سننا اور زید اللہ کی باتیں سننا اور اللہ کی محبت کے مضامین کے علاوہ حضور بغوات اشار سننا یہ سب حرام پسند ہے ٹھیک ہے نا تو اشار کو اہمیت جو اللہ کی محبت کے اشار ہوں وہ بہت اہم ہوتے ہیں اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور اشار کو اشار کے مضامین جو ہے وہ ہونے مسترد چاہیے یہ نہیں کہ بس اس کا مشہور ہو گیا کہ فلاں بار بڑے اچھے کے ساتھ تو سننا شروع کر بلکہ معلوم کرنا چاہیے کہ یہ کوئی بزرگوں کا جانتا ہے ایسا تو نہیں کہ آپ نے یہ بنانا شروع شروع کر کر دیے الٹے کرنا کہنا جیسے ایک شاعر تھا اس نے یہ کہا کے کے منہ منہ سے سے جاؤ جاؤ گے گے ہمارے ہمارے شرم تم کو نہیں نہیں آ کیونکہ اللہ والوں صحبت تھی اس لیے شیر سے اس نے عمر کو مایوس مایوس کر دیا مالوسا گنا گناہ اللہ کو کیسے راضی کر سکتا ہوں ہوں میں تو بہت مجھے اللہ تعالیٰ کیسے معاف کریں تو اس کو ایک بزرگ نے کیا میرے ترکیب کروائی حضرت کردار پڑی سلسلہ نے کم کیا اپنے سب سے بڑے بزرگوں میں سے شمار ہوتے

ایک بڑی مطلوب ہوتی ہے اور ایک بڑی بڑی غیر مطلوب مطلوب ہوتی ہے قرآن پاک کو کہتے ہیں جس کی کی تلاوت جاتی ہے اور بڑی غیر مطلوب جو ہے حقیقت کو کہتے ہیں تو زبان سلطان کی زبان کہہ جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمائے اب میں ادب کمل اللہ

شرم کو اگر نہیں آ اور اللہ والے کیا ترمیم فرمائی اللہ والے نے کعبہ جاؤں گا شرم کو شرم کی کیا حقیقت ہے ارے دیکھو نکال دیتی ہے موٹا کعبہ رہا جس کی کافی بہت موٹی ہوتی اس اوپر سب سے بیٹھ گیا اور بولنے بولنے بیٹھنے کے بعد جب بولنے لگا تو بیل کے کان نے کہا بیل بیل آپ کیجیے گا کچرا آپ کی بیچ میں بیٹھ گیا تو کہہ رہا لالے مجھے جو تم نے بتایا تھا مجھے تو خبر بھی نہیں تھی میرے جیسے سو منٹ میرے اوپر بیٹھ جائے مجھے خبر بھی نہیں ہو اتنی موڑی میری کار ہے تو کاٹ بھی لے مجھے کچھ پتا نہیں چلتا تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے گناہوں کے مقابلے دیں ہمارے گناہوں کو اللہ کے مقابلے دیں اللہ کی مغفرت اور رحمت کے مقابلے دیں اسی لیے اس ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت بہت بڑی ہے دوستوں بہت بڑی ہے اتنی بڑی ہے جس کا ہم تو نہیں کر سکتے ہاں یہ جو ہمارے باپ نے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بات بھی نہیں رکھا

اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے وہ نبی کا نبی صلی اللہ علیہ ہمارے رسول اللہ کا کار الفیہ صلی تو فرمایا کہ سب سے بڑے پیارے نے مغلوب نے اپنے سب سے بڑے پیارے کو سب سے بڑا پیارا وظیفہ دیا کون سا بہو رب سے بڑھنا واسطہ خیر بڑھنا رب سے بڑھنا واسطہ خیر بڑھنا

تفصیل میں بہت بڑی کتاب ہے تفصیل کی جس کو انہوں نے اپنے شہر مولانا جانے کے نام سے منسوخ کیا اس میں فرماتے ہیں کہ یہ رحمت جو مانگی مانگی ہے اللہ سے وہ کیا رحمت ہے کتنی رحمت مانگی ہے فرمایا کہ کی گا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے اگر رحمت مانگی جائے اللہ تعالیٰ یہ اختیار دے دیں کہ تم زیادہ رحم کرنے والے بنا جتنا ہم اپنی جانوں پر رحم کر سکتے ہیں جتنا ہم اپنی جانوں پر رحم کر سکتے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ رحم کرنے والے ہیں تو بات یہ کہ بات یہ شیر کی ہو رہی کہ کہ شیر کو فرمایا میں اتنی پر سے کاٹا جاپ کر اور شنکھ کو آپ نے ملا کے لیے بھائی گناہ جب شرط آنی چاہیے تھی کہ اپنے مولا کو اپنے مالک کو ہم ناراض کر لیں اس وقت تو شرط آئی نہیں اب معافی مانگتے رہے شرط آئے یہ شرط نہیں ہے دوست بلکہ یہ تفقر ہے اگر کافی رہے گزارے بتاتے ہیں کہ جس چھوڑ کر جو ہے یہ کہے کہ میں تو بہت گناہ ہوں اللہ تعالیٰ مجھے کیسے معاف کریں جو شخص یہ کہے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں پر قدروں کے دینا بھی کمی تو ہی راستہ نہیں کر دیا

مجھے معاف کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی اتنی بسی بسی ہے ہے ہے ادھر بندہ کہتا یا اللہ معاف کرنا دیجیے بس سارے کے سارے غلام زمین سے لے کر آسمان تک اگر ریت کے سے سے کر جائے جائے اتنے اتنے کی گناہ ہو اس بھی زیادہ ہونا پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک کرنا

یہاں کا پتا نہیں اور امیدوں اور بزرگوں کی سکے اور جب وائف رائے آیا تو انہوں نے

ہو کر کر کر کھڑا گیا تو یہ یہ سال سے ٹوٹے ٹوٹے ٹھیک ہے ہے جگہ ان ان کی کی عزت عزت کہا کہا کہ کہ آپ ایک ملا رہے اس نے کو دیکھ مجھے مغل بادشاہوں کی تاری ہو رہی ان کو دیکھ کر مجھے حیرت تاری ہو رہی یہ وہی حیرت ہے جو عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس خدمت میں وہ چاہتے تھے جب وہ آئے انہوں نے خیال کیا کہ وہ کبھی بدل ہے ان کا تھوڑا عالی ہوگا ہوگا بڑا زبردست ہوتے ہوتے ہوتے چوکیدار فوجی بڑی سے سے سے رسائی ہوگی پوچھا کسی تو بتایا گیا کہ کو غلام نیچے سائے میں آرام کر رہے جیسے ہی وہاں پہنچے حضرت عمر اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ صرف ایک لوگی نے اوپر بھی کچھ نہیں پیدا ہوا ہے اور طرف سے سائے کے نیچے آرام کر رہے ہیں

کی نے بھی کہا کہ کہ ہمیں اس کو کو کو دیکھ دیکھ کر کر شخص ہم ہم ہم ہم حیرت تعلیم اور عزت سے اپنے بات ہے لوگوں کا کا افسوس رہا لوگ لوگ اپنی گاڑیوں میں گاڑی رکھ لیتے ہیں لیکن کنکیوں میں دوسروں کو دیکھتے بھی رہتے ہیں کہ معلوم نہیں ہمیں کیا کہہ کہہ رہے ہوں گے ہمیں کہیں نہ ارے دوستو ایک کام میں جب گاندھی رحمت اللہ علیہ سے سے لکھا کہ اگر نے گاڑی رکھی ہے لوگ ان پر ہنس رہے ہیں کہ یہ مردہ ہو گیا تو کیا جواب تحریر بنایا بتایا کہ آج ان کو ہنسنے دو کل تمہیں رونا نہیں پڑے گا دوستوں یہ گاڑی جو ہے ایک کوٹی کا یہ یاد رکھنا کہ ایک کوٹی سے کم ایک چاول بھی اگر ہوگا جس کے قدرتی گاڑی چھوٹی ہے وہ کوئی وقت کو بھی نہیں ہے وہ اس کی پوری کری جا رہی لیکن جو ہے اپنے اختیار سے ایک کوٹی سے کم ایک چاول بھی کاٹتا ہے

اس کے بعد یہاں سے کاٹ دی تو یہ گاڑی خوبصورت ہو جائے گی تو سب کے مطالب بھی ہو جائے گی اور ایسی گاڑی ہوگی کہ دوسروں کو دیکھ لے گی اس سے رفت ہوگی کہ ایسی خوبصورت سے ایسی گلابی سے اور جو آپ کی گاڑی کو کاٹتا رہتا ہے ایک موٹی سے پتھر کاٹتا ہے دنیا دار بھی پہچان لیتے ہیں دوستوں کیونکہ فطرت اللہ نے رکھی ہے کام نے سب کو پہچان نہیں آپ کو پہچاننے کی فطرت اللہ نے ہر مسلمان نے کیا ہر کافر نے کیا رکھی

کہ جب وہ بالغ ہو جاتا ہے وہ اس کی عقل کی بالغ ہو جاتی ہے حق کو پہچاننے کے قابل ہو جاتی ہے حق کو پہچاننے کے قابل ہو جاتی ہے اس کو یہ ضرور آ جاتا ہے کہ کوئی مکان کی بات نہیں ورنہ چھوٹے کیوں ہوگا کام بتائیے چوری چھوٹے کی جاتی ہے یا کوئی آپ کی جاتی ہے اچھا کام کھلے عام کیا جاتا ہے بتائیے ہم نماز پڑھتے ہیں کیا ہم شرمندہ ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمیں کوئی دیکھنا نماز پڑھتے ہیں الحمد للہ شوق سے آتے ہیں لوگ تجربہ تو برا کام جو ہے ہے اس اس کیا جاتا لیے یا کو مسلمان کوئی کرے کرے کرے گا گا گا گا گا گا خود خود سے سے ڈاکہ ڈاکہ ڈالے مطلب ڈالے اور بعد میں پریشان ہو کہ کوئی نہیں جی کو معلوم نہ ہو جائے جنا کرے گا خود سے کرے گا اس لیے اللہ انسانی کو پہچاننے کی کام یاد تاریخ رکھے اکثر بھارت بار گاڑی کیوں دنیا بار ہی گاڑی کو ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ

دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے اب لوگ نہیں اب ان لوگوں سے نہیں ہے جن کے اور کیا ہوتی ہے تو وہ گا اس کے بعد نہیں تھی لیکن قرآن صاحب نے ہر چیز کی ترتیب بتاتی ہے کہ کون سی چیز زیادہ ہے اس لیے کو سب سے اس بھی کرتا ہے سب سے بڑے ہو اور کوشش کرو کہ ہمیں کسی کی دنیا میں بڑھیا چیز کر جاتا ہے گاڑی لینا چاہتا ہے موٹر سائیکل لینا چاہتا ہے سائیکل لینا چاہتا ہے ٹھیلا لینا چاہتا ہے وہ بھی اچھے سے اچھا لینا چاہتا ہے جس کی اس کی کتاب ہو مزدور اور فائدہ چیز لینا چاہتے ہیں ہے اچھی سے اچھی شادی کرنی ہو تو عظیم سے اچھی شادی کریں ہاں، ہمارے حضرت کے صاحب آتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ شادی کرنی ہے ستر سال کی نہیں ہو گئے تو کہا گیا فرمایا نہیں عمر کی لڑکی چاہیے تو کسی نے کہا کہ اگر گولا بھی نہ ملے تو آٹھ آٹھ ٹھیک ہو گئے تو مقصد یہ کہ دنیا میں اچھی سے اچھی بڑھیا سے بڑھیا چیز رہے ہیں حالانکہ دنیا ختم ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے کتنی بھی بڑھیا چیز ہو اتنا بڑھیا والا کتنی بڑی گاڑی لے لو کتنے پیدا کر دو کتنی مال و دولت اکٹھا کر کتنا مالوتھ پیدا کر دو اور کتنی اپنی لڑکی سے شادی کر دو ایک بات کبھی یاد آئی میں اس نے نے کہا تھا کہ کافر کو اللہ تعالیٰ کا بات تو کافر بھی کر سکتا کہ ہم دنیا دنیا میں دنیا دنیا سے میں واپس کبھی لوٹ کر نہیں آئے میں یہ بات کر رہا تھا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری خود رہنمائی کرتا ہے کے طور پہ نہیں کہہ رہا میں اللہ کی طرف پر نظر کر کے یہ بات رہا ہوں اللہ تعالیٰ بڑے ہیں اور آنے والوں کے اخلاق اخلاق کی دیکھیے میرے میں تو ہو سکتا ہے کہ مجھے بیان بیان کا کا نشہ ہو بیان کرنے کا نشہ بھی ہو رہا اللہ تعالیٰ یہ بات کرتا ہے میرے اخلاق میں ہو سکتا ہے لیکن آپ حضرات کے اخلاق میں نہیں

کہ کافر بھی اس کو تقسیم کرتا ہے کہ اور دنیا میں واپس نہیں آئے وہ ہے میرے مسلمان بھائیوں اور ہے میرے عزیزوں اور بزرگوں ایک دن دنیا سے جانا ہے اور اللہ کو دکھانا ہے اور ہماری شکا ہم کس سے شکایت کی امید رکھتے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم المسلمین رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم میرے دوستوں اور عزیزوں بہت درد سے سے آپ یہ بات کرتا ہوں کہ ذرا سوچو تو صحیح کہ رسول اللہ اللہ اللہ صلی صلی علیہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا یوم میں اگر آپ وسلم تو سوال کر لیا کہ مسلمانوں اے میرے امتی میری شکل میں کیا کیا کیا خرابی خرابی نظر نظر آئی آئی تھی تھی میں تم تم کو میرے میرے شکل نے نہیں جواب ہوگا دوست جن کی شکایت کی امید پر ہم جی رہے ہیں اور کا ان کو ہم ذریعہ سمجھتے ہیں وہ ہم کو کیا جواب دیں اس لیے دوستوں داڑھی رکھ لو ایک ارادہ کر لو پکا کہ آج سے ہم داڑھی کو نہیں کاٹیں گے جب تک ایک مٹھی نہ ہو ارادہ کر لو میرے دوستوں فائدے میں رہو گے یہ دنیا نہیں رہے گی جس معاشرے کی خاطر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں جس معاشرے اور سوسائٹی اور اور بیویوں کی خاطر ہم کو ناراض کر رہے ہیں دوستوں یہ سارا معاشرہ یہ ساری بغلے گاڑیاں اور سارے دولت موبت چاہ کر اور تعریف کرنے والے واپس کرنے والے خبر تک پہنچا کر کر واپس جائیں گے کوئی کوئی دکھا نہیں اگر جانے والا کراجی آپ کا میں میں خبر خبر میرے آپ جب کا کا سب سب کر کر دیے دیے سلام سلام ذرا سی کیا ہو گیا سلام ذرا درازی دیکھنے کیا ہو گیا ابھی تو بیوی محبت کے پسینے جا رہے تھے ابھی تو کہہ رہے تھے کہ آپ زیادہ ہمیں کسی سے محبت کسی سے محبت نہیں ہے اور آپ ہمارے گھر ہو ہماری حیات میں اور آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے آپ کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے اب جب انتقال ہو گیا تو بتاؤ آپ اس کی اس بیوی کی محبت کا دعویٰ کہاں گیا اب وہ محبت میں جائے گی آپ کے ساتھ اور اسے کہو کہ آپ کو بڑی محبت کی ابھاؤ ہمارے ساتھ اب تو مشکل بات ہے اب ساتھ نہیں گئے جب تو ہم تمہیں کھلا رہے تھے دنیا میں ہم تمہیں کپڑا لا کے دے رہے تھے ہم تمہیں روٹی کما کے دے رہے تھے اب ہمارا مشکل کا پڑا تو تم ساتھ چھوڑے تو ساتھ تو سب نے چھوڑا ہے چھوڑنا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرما دیا کہ ایک نمبر ہے دنیا اللہ برابر دنیا پہ دھوکے کی کنجی ہے دھوکے کی کنجی فرمایا مولانا مودی ہے تو اللہ نے ذکر کیا تھا فرماتے ہیں وہ پارا سبق کہ اللہ تعالیٰ نے اس دن کو جب انسان جہاں سے جاتا ہے دنیا وہ پارا سبق کہ اس کو کیوں اللہ تعالیٰ نے دھوکے دھوکے کا کا بنایا یہ ہے کہ ہر کوئی وہ پارا سبق ہو کہ ہر کوئی جو اس ہوئی اپنا پیر لے ساری دنیا خبر تک پہنچا کے اپنا پیر کسی نے تمہارے ساتھ نہیں ہے کی گٹیاں رکھی ہیں پیٹ پیس کے لیے کھلی ہوتی ہیں تو پینا نہیں جب آ گئی کے کے کھلی ہیں نوکر پیٹ جا کہہ رہا ہے کہ ذرا گٹیاں اتنا ہوا ہوا ہوا اتنے ڈالر کا اب آپ کی آپ کیے لیکن

صفائی کا پتہ ہوتا ہے کٹنے کا استعمال کرتے ہیں اس کو کو دھوتے نہیں ہیں کچرے میں یہ اللہ تعالیٰ نے اس اس دنیا کا جیسے صفائی کپڑا ہو کی اتنی حقیقت نہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں بیوی بچوں کو چھوڑ کر چکر بھی نکل جائیں کام کاج کاروبار کو نہ کریں اور بچوں سے بھی محبت نہ کریں آپ بیوی سے بھی محبت کریں بیوی سے محبت کرنا سستا ہے اللہ کو پسند ہے عبادت میں شامل ہے بیوی کے ساتھ محبت کی بات کرنا اور اس کے دوسرے زبان پر خیال کرنا یہ سب قدم عبادت میں شامل ہے ہمارا دین کا سب کیا ہے وہ اگر آپ بیوی کے لیے کوئی کپڑا خرید کے لے آئے اگر چلو کو ضرورت ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر بھی آپ کو بڑا بڑا آپ ضرورت سے چیز لے کر آئے ضرورت تھی اللہ کو کو کیا حاجت ہے آپ سلام دینے لیکن کیونکہ اللہ کی ہے ہے ہے آپ نے نے اس اس اس اس کا کا کا خیال خیال کیا اللہ اللہ یہ دیکھیں گے کہ میری تعالیٰ کو بیوی بیوی کے کے جانا بھی بھی بھی سواب سواب سواب تاجر تاجر سے سے زیادہ زیادہ سمجھا پڑھنے یہاں ہمارا دین بڑا پیارا ہے دوستوں تو صحیح ہم معلوم تو کریں صحبت میں تو رہے تقریباً سو سال پہلے تھے تھے لیکن کیا کہ زمانہ حضرت ساتھی رحمت اللہ علیہ اپنے بیانات سے جگہ جگہ وہ شیئر کروائے فرماتے ہیں نہ کتابوں سے سے سے نہ بھی کتاب سے بھی نہ سے دور نہ کتابوں سے نہ راتوں سے نظر دے گئے دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر دے گا دین کام لے گا لوگوں کو مدد دینے نہیں لے گا مدد دینے آپ کو علم ہو جائے گا عمل کی توقع ملے گی تو مدد ہے اس کے اللہ والے کی صحبت سے اس میں عمل کی توقع ملے گی ہاں۔ یہ حکمت عمل کی حکمت عمل کی طاقت اور احساس کی دولت اور بہولیت اور عدل قبولیت کا خوف یہ کیفیات افغانیہ یہ سب تینوں سے تینوں میں مستقل ہوتی ہے کتاب سے چیز حاصل نہیں ہو سکتی جیسا کہ ہم کیا کہ اگر کتاب سے حاصل ہو سکتی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک نظر بنا رسول کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی آنا کاما بھی بولو کتاب گزار بھی نہیں لیکن میرے مجھے نے کیا بات بتائی تو کہا بنا فرماتے ہیں آدمی آدمی بنانا آدمی آدمی بناتا ہے اللہ نبی آ کر لوگوں کے حلوق پر معاشرے کا ہو سوسائٹی کا کہاں سے کام کا ہو جب اللہ تعالیٰ فرمائے زمین زمین پر کوئی کوئی جانتا جانتا نہیں نہیں جس جس کا کا کیا پوری کائنات میں رس اللہ کے ہے جب اللہ اپنے دے رہے آپ کو پریشان ہے کے لیے پریشان اس لیے ہے کہ آپ نے اللہ کے احکامات کو بلا اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے ہمیں بھیجا تھا وہ کام تو ہم نے بھول اور دوسرے جتنے کام اللہ نے اپنے ذمہ لیے میں لے رہے ہوتے یہ سب میرے کام میں تجھے رزق دوں گا میں تجھے زندگی دوں گا میں تجھے صحت دوں گا میں تجھے اولاد دوں گا میں تجھے رشتہ دوں گا میں ساری احمد اس کو دینے والا میں ہوں اس کو تو صرف ایک کام کے لیے بھیجا ہوں دنیا ایک کام کے لیے دنیا میں بھیجا کون سا کام وہاں مطلب تو جتنا والی انسان اللہ جیسے آپ کو قرآن قرآن میں رہا صرف اللہ کی بات نہیں چین آپ کو جھٹلا بھی رہتے ہیں ہر دس پندرہ سال کے بعد ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نہیں بیٹھے اگر یہ کی بات نہیں کر رہا ہوں یہ جہاں سے تحریر آتی ہے ضرور ہمارے استعمال کی بات کر رہا ہوں مگر اکثر ڈاکٹر ان کی تھیوری نہیں کرتے ہیں مجبور ہے کیونکہ تحقیقات ان کے پاس ہے جس کا وہ کرتے ہیں اس لیے مجبوری ہے دس سال پہلے ڈاکٹر کہہ رہے تھے اسی گھی مت کھاؤ مزہ جاؤ گے آج کہہ رہے ہیں اسی گھی کھاؤ تیرے کھانے سے جو ہے فلاں فلاں بولے آپ کو پہلے یہ یہ یہ یہ یہ بیٹھے بیٹھے ہیں تو مجھے تھوڑا سا دیکھو اللہ گا کھڑے کھڑے ہو ہو جائے آپ الحمد للہ بڑے اسپتالوں میں آفیسر ہے پیچھے میڈیکل آفیسر آپ زیادہ ووٹ کیجیے دیکھیے انہوں نے گاڑی رکھی ہے ان ان ان کے کے سب سے کھلے ہوئے ہیں کا ڈالا ہے والوں اور ہر ایک کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اللہ والا ہے آپ اس سے پوچھیے ہم ان کی کفاف کو نہیں بتائیں گے اس لیے تو لوگ اس کو نظر لگ سکتی ہے لیکن معقول پیسے کمائے ہیں اور اس کی عزت ہے وہاں کو آپ بتائیے گاڑی میں اس طرح چھینا یا اس کو اللہ تعالیٰ رجسٹر اور کر آپ بتائیے بھائی آپ کو رجسٹر رقم بھی بتائیے ماشاء اللہ جوان بھی ہے اور کافی جدا بھی ہیں اور کام پہ بھی جاتے ہیں پڑھے لکھے ہیں اعلیٰ تعلیم ہے آپ بتائیے کہ یہ بھی دنیا میں ہے ہمارے دوستوں یہ بھی تو بلکہ

پر یہ کافی کہیں گے یا ویسے نہیں کو رو کرا یا رات کو دیکھ کے کہیں گے اور مسلمانوں کے نماز کو اور جنت کو دیکھ کر جلیں گے حضرت کریں گے کہیں گے کار ہم جی ہو جائے ہم زندگی ہی کریں ان کی باتوں میں ہم دوستوں اپنی سورج چکر کو بگاڑتے ہیں ان کی نفائی میں ہم سورج چکر کو اپنے بگاڑتے ہیں سوچو تو صحیح کہ انجام کیا ہو رہا ہے اس لیے میرے اور میرا بزرگوں آج موقع ہے مبارک رات ہے مبارک ہے میرے دوستوں اور میں آپ کو کرتا ہوں کہ گاڑی نہیں بس آج سے تھی زیادہ کھلو کہ نہیں ہو کسی کا تو کیوں ہو کسی کا کا کا ہوا جانا نہیں ہو کسی کا تو کیوں کسی کا انہیں کا کا ہوا جانا میں اللہ کا اللہ ہی بات مجھے جانا ہے اور اللہ اللہ ہی ہی میرے سے ذمہ دار ہے اور اور کیا ہے میرے کا کا میری کوئی میرا نہیں سکتا کوئی میری زندگی نہیں سکتا کوئی میری صحت نہیں سکتا کوئی مجھ سے آنا اولاد نہیں سکتا کوئی مجھ سے بیوی بچے نہیں سکتا سوائے اللہ کے اللہ ہی مجھے سے ارادہ کر لو دوستوں کہ ہم نے پوری ایک کو بھی گاڑی رکھنی ہے دائیں طرف سے بھی گاڑی رکھنی ہے اور بائیں طرف سے بھی ایک گاڑی رکھی اپنی ہو کے بچے بھی گاڑی بنا ہو جانچ اور کسی بھی آنی چاہیے بہت سے لوگوں کے ابھی گاڑی چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن ہم کیا گمان کریں گے اللہ تعالیٰ کو بدگمانی ہی نہ ہوگا بدگمانی کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں

آپ کو کیا کام دیجیے اور آئے تو رونے والی نکلیاں کام بن جائے گا بنار میں کام بن جائے گا لیے کہ کہ دل دل اختیار اختیار میں میں میں نہیں نہیں نہیں ہے ہے تو تو آ رہا کیا کرے لیکن درد اور فرمایا دل کا ہونا آپ کے ہونے سے زیادہ ہوتا ہے ایک آدمی کے آپ گئے لوگ کرتے ہیں کہ اور کام کام کام ہونے والے کو بھی نہ میں مبتلا کر کر دیتا ہے باقی آج آج تو تو ادھر مسجد سے باہر نکلا ہاں، سب نکالی میرا بڑا تو کتنا ہو گیا تو ایک دم ہم کو اور اس کو کی نکال لوگ دے رہے اور ایک دفعہ دل میں حسرت کی ہے کہ مجھے تو یہ حسرت اس کی اس سے زیادہ حصل ہے یہ دل کا رونا ہے اللہ کی رمت اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کو لٹانے کے لیے میں بھیجا ہے پریشان رہنے کے لیے نہیں بھیجا مارے مارے کرنے کے لیے نہیں بھیجا میرے دوستوں بھی تو ہمارے پاس یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور آپ کو ہے بھی ہوگا ایک نہیں آیا لیکن آپ کو پیدا ہوا کہ نہیں جا سکتا بیان رہے ہیں اللہ کی جو مرضی ہے وہ آپ کو یاد دلا کہ صلی اللہ اور بارے میں بڑے بڑے بڑے بڑے

اللہ کی محبت کے مضانی چیزیں بنانے کے لیے اللہ کی یاد کے لیے جمع ہو ان میں سے کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پہلے کیا ہے اللہ محبت ہوا بنائے کہ اس مجلس کو فرشتے نہ گھیرے ہوئے ہو ہے نا پہلا کیا نام ملا کہ اس مجلس کو بلا شبہ بلا شبہ اس لیے کہ مجھے آپ کے ساتھ میں کوئی شبہ نہیں آپ نے بتائیے یہاں

اور جیسے کام کام ہو ہو گیا گیا تو مجھے بھی کیا کرتا ہوں کہا بیٹا یہ بڑی بری میں جمع ہے ہے لیکن دکان جی کا بھگوان اصل سے ہمارے یہاں کا ڈنڈا ڈنڈا ہے کا ڈا ڈھا بیٹے ہیں نہیں آ رہی بیٹا تم اس ٹائم میں نہ جاؤ نہیں نہیں اب آپ آپ یہ بہت مجھے تو کیا بتا کروں بیٹا جی لائیں نہیں ہے اور نیچے کا بیٹا لگا ایسی بات کر رہے ہیں میں نیچے بولوں گا تو ہڈی پتی ہو جائے گی وہ میں تو میں بہت کیش کر لوں گا میں کہا بھائی اب آپ آپ بولے آپ ہیں میرا وزن کتنا ہے میں نیچے دیکھوں گا سب سے زمین کا دے دو نام ہو جان بھی رہے گا پیمان ہو جائے نہیں بیٹا میں آؤں دیر پر احتجاج کروں آپ بیٹے نے مجبورت ہے باپ کے اوپر احتجاج کر کے چلانا اور باپ بھی پڑے اب بیچارا بچہ ہے ہاتھ ہو گئے ہاتھ پیسے لگا اب آپ نے جھوٹ بولا آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا ہمارے مسلمان کو کیا کر اور مسلمان کیا کرتا ہے ہمارے لیے جو ہے اور ہم عزت کرتے مسلمان میرے دوستوں کیسے کیسا بنا پا لیکن اگر سلمان ہو گئے تو میرے دوستوں کروڑوں کروڑوں کا اگر یہ کوئی کافر بہت آزاد والا ہو بہت ہی شریف و نقص ہو اور بہت ہی غیر قسم نظری کرتا ہو لیکن ایک دانی شرابی سرکار اور مسلمان جو ہے وہ بھی اس سے بہتر ہے کلنے کی یہ غور ہے کلنے کی غور ان پر ہم تو ہم سب لوگ خوب خوب شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کلنے کی غور بتا میرے دوستوں یہی وہ غلط ہے جس کی وجہ سے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ کی جنت پائے گا اور کلمہ ہونا وہ ہے وہ خرابی ہے جس کی وجہ سے ہمیشہ دوستوں کتنی بڑی بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کو یہ ٹکٹ دے دیا مفت عربی میں کہتے کہتے ہیں ہیں وہ وہ اگر کوئی کام اس کہیں اللہ تعالیٰ نے دے دیا بات وہ وہ شیمپو دیکھتے دیکھتے ہیں ہیں اس کے سامنے فری فری فری مل مل جاتا جاتا ہے ہے کوئی چیز تو میں یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے ہم کو مفت نہیں کر تھا مان کتنی بڑی ہے ہے وہ تو تو بہرحال میں یہ یہ رہا کہ کسی کا وعدہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہ رائے اللہ اللہ اللہ گا کوئی نہیں کو یاد کر رہی ہو کی محبت سے بیٹھے ہو اس کو بنایا نہ تو ہم کو بنایا گا کہ کی بات ہے اگر تنہائی عبادت ہوتے تو یہ یہ معاملہ نہ ہوتا تنہائی کی عبادت سے یہ عبادت جو ہم سب ایک دوسرے کو ہم سب جب یہاں روشنی روشنی کر رہے ہیں ایک کی بڑے اگر یہ ایک ہی بل چل رہا ہو کتنی روشنی روشنی دوسرا بل چل گیا بڑھ گئی ایسے تیسرا چل گیا اور روشنی بڑھ گئی اچھا جائیں گے کتنے پل کرتے ہیں جن کے کے دلوں اندر کرنے کا ہے نماز قبول ہے قبول ہے بہت بہت سے سے مقابلے کرام کرام بھی بھی ہو ہو گئے گئے یہ سب مل کر نہیں پڑتے سردار عبادت سے اثر ہے کہ نہیں اور عید کا ایک مضمون سیکھ لینا ہزار ہزار مزید سے ہے اللہ دیکھو کتنے بڑے بڑے نماز یہاں بیٹھے اللہ کا گھر پاکیزہ جگہ پاکیزہ صحبت نیک صحبت فرشتوں کی صحبت آپ کو ہوتی ہے دوسرا بڑا انعام کیا ہے بحثیت ہو رہا اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مسجد کو ڈھانپ لیتی ہے جیسے ماں اپنے بچے کو ڈھانپ لیتی ہے بالوں کا سب سے محبت سے چپکا لیتی ہے اور بہت ہی زیادہ محبت آتی ہے تو چاہتا سے اس کو ڈھانپ لیتی ایسے اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس مسجد کو ڈھانپے ہوئے ہے جو کہ ہم مسلمان ہیں اللہ کے وعدے پر آپ کو یقین ہے ضرور سے ضرور اس مسجد کو اللہ کی رحمت چاہتے ہو اور مدد علیہ مستقیہ یہ کا کہ لوگوں کے ان لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ سکینہ نازل فرماتے ہیں سکینہ کیا ہے سکینہ کی کاری کوئی اور کا نام نہیں ہے کاری اور کا بھی نام ہوگا لیکن یہاں سکینہ ہوا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک خاص نور ان کے کرنے داری کر دیتے ہیں جو ان کے قرار جاتا ہے دل نکلتا نہیں ہے لہٰذا ایسی شہروں کا اہتمام ہے جو اہتمام کرتا رہے گا مستقل مستمل سے ایسی شہروں میں کی شہرتوں میں بیٹھتا رہے گا جعلی لوگوں کی شہرتوں میں نہیں جس کا مقصد نظرانے کروانا ہے جس کا مقصد حلے کھانا ہے مٹھائیاں کھانا ہے اور ہے یہ سب دنیا بھی ہے اللہ والے دنیا بھی اس کے اندر سفارت ہوگی اخلاق جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ تم الرحیم ہے اللہ ایمانی کو ہے تمہارے ایمان پر غریب ہے کو تم سے کوئی دولت کوئی کوئی مکان کوئی بگلا کوئی لڑکی نہیں چاہیے مکہ والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سب باتیں بیان کرنا چھوڑ دیں دین کی باتیں کرنا چھوڑ دیں آپ کو وعدہ کرتے ہیں کہ جتنی دولت آپ کو چاہیے اور جتنی حقیق گڑکیاں آپ کو چاہیے وہ مکہ کے سمیروں کے برابر ہونا چاہیے ہم آپ کو دینے کو تیار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ اگر تم میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند بھی لا رکھو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات بیان کرنا نہیں جو صحیح اللہ والے ہوتے ہیں وہ نائب رسول ہوتے ہیں رسول نہیں ہو سکتے

ایک ایک کا آپ آپ آپ آپ ہے سے کوئی میں جا سکتا کہ ایسا رہے ہیں سارے سارے کیسی لڑائی نے بکرا گیا گیا ڈھونڈ ڈھونڈ کے بلکہ کو پاگل سمجھنے لگے جو بکرے دیکھنے والے تھے وہ بھی پاگل پاگل لگے کہ ایسا بکرا کون ہے کوئی کوئی نہ تو نکل ہر مجھے تو میرا بھی بگا ہوں

والا نمس کو اللہ اللہ تجھی کو یہاں دے گا برابر ہے دنیا کو دیکھا نہ دے گا یہاں نے ہمارا حاصل کرو بڑے بڑے انعام حاصل کرو اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہمیشہ اس کی دوستوں دنیا ناپائیدار ہے دنیا حاصل کرو میرے بھی بھی کار ہو ہو کاروبار لیکن دل نہیں کروانے مطلب یہ دین کے لیے اللہ کی نافرمانی میں کبھی بھی دنیا کو آگے مت کرو دنیا کو دین کو ہمیشہ مقدر رکھو دین کا نقصان کسی قیمت پر برداشت نہ کرو بیوی بچوں سے باتیں کر رہے ہو آسان ہو گئی فوراً ہو جاؤ اردو کرو نماز پڑھو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے دنیا کو زیادہ قربان کر دیا بیوی بچوں سے باتیں کر رہے ہیں وہ بھی بہت ہے خراب ہے اور اسی طرح کاروبار کرو کاروبار کو کماؤ لیکن جہاں آپ ہے دکان پر کرو یہ ایک نماز پڑھ گیا روٹی نہیں کھیلے گی لوگ کو روٹی میں اور اور ہے ایک ایک ایک ایک لاکھ مہینہ کما رہا ہے لیکن کبھی کبھی کبھی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو ہو ہو گیا گیا بیماری گئی کچھ سب برابر پریشان مہینے کے سے پچیس تاریخ کو رہے ہیں اور ایک سب تیس لاکھ کما رہا ہے پندرہ لاکھ کما رہا ہے وہ کو پوری لیکن کبھی نہ ہو ہونے تو بہرحال پہلا کام یہ ہے دوستوں جو میں نے بیان کیا یہ موقع گاڑی کا آپ میں بھی کیونکہ دیکھو میرے دوستوں آپ کو میرے گاڑی ہے لیکن بات ایسے واقعات گزرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے کہ بعد لوگوں نے اپنی گاڑی نہیں ہوتا وجہ یہ ہوئی کہ سولہ سے کیا نہیں ایمان میں کمزوری تھی کسی کے کہنے میں آ گئے معاشرے کے چکر میں آ گئے گاڑیاں صاف کریں اس لیے میں بھی کر رہا ہوں میرے مجھے یہی کہا ہے کہ اپنی گاڑی ہو تو اس کے ساتھ مت کرو یہ سب اللہ کو فضل ہوتا ہے جب ہم ایک کام میں لگ جاتے ہیں تو ایک سورت بنا لیتے ہیں اللہ کا فضل ہوتا ہے اس لیے میں اپنی گاڑی کو بھی کہتا ہوں اور دوستوں کو بھی عرب کرتا ہوں کہ دوستوں آج ہم سب زیادہ ایک گاڑی لیں دوستوں یاد رکھو کہ مرنا ہے اللہ کو کو دکھانا ہے اور عمر قریب ہے جب دنیا سے جانا ہے سورج عقل مند وہ ہے جو اللہ خدانی کرتے دنیا میں جائے کوشش نے بتایا کہ تینوں طرف سے ایک کوٹی گاڑی رکھنا ہے اور اس کا ایک کا کٹرانا اور بنڈانا دونوں برابر ہے اور اس کا کٹانا اور ایک آرام سے ایک سے ایک ہو جائے اس کو آپ کروا لو گاڑی آپ کی جائے گی اور دوسرے لوگوں کو دے کر تبدیل ہو اور دوسرا کام یہ ہے کہ اپنے سامنے جب چل رہے ہیں مردوں کی جو ہے جب چل رہے ہو کھڑے ہوئے ہو یہ صرف نماز کا حکم نہیں ہے دو حالتوں میں مردوں کو اپنے کپنے کا کھلا رکھنا واجب ہے اور اس کو ڈھانپنے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رقص کی وعید بنائی میرے موسیقی فرماتے ہیں فرماتے تھے کہ دو رقص کی وعید معمولی گناہ دنیا کا اپنے ڈھانپنا اور گناہ گناہ کبیرہ ہے اس لیے چاہیے صرف نماز کی بھی حالت نہیں ہے بلکہ خبر جب کھڑے ہوں ہوں تب رہے مردوں کے لیے دونوں حالت میں کا پورا کرنا واجب ہے ہے ہے اور اور اس کا حرام رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے بتایا کہ ماں ماں رہی کتاب کا کتاب کہتے ہیں اوپر سے جو لباس ہے یہ چھوٹا ہے برانا ہے تبدیل ہے

اس اس نے نے گستاخی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدتمیزی کی کہ میں میں نے گھوڑا پالا ہے اور اس بیٹھ کر میں آپ کو اللہ اللہ اللہ علیہ وسلم کروں تو رسول صلی نے احساس بتایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں ہی کروں کو لکھی ہے بتایا آپ کے یہاں ہوگی ہوئی تعلیم سنیے گا تو جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا تو جس سے وہ خوف سے رہا اور آپ یہ اب یقین مجھے رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم

تو اس کے دوستوں نے اور سرداروں نے کس کی ماں ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہے اگر اور قدم کھائی اپنے لوگوں کی کہ کی کی قدم کیا اگر یہ جو مجھے آج محمد ماں سے ہو رہی ہے یا اگر ہمارے تقسیم کر دیا ہے تو تم یہ یقین تھا کو اور ہم مسلمانوں کے لیے شخص کی بات ہو رہی ہیں مسلمان جیسی شکل بنانے میں شرماتے ہیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے میں شرماتے ہیں ارے دیکھو گرو گرو نانک نانک ایک ایک ہے ہے ہے پورا اس اس کا گاڑی گاڑی تھی تمام جو کی محبت میں کرتے ہیں ہم ہم ہم کیا سے بھی گزرے ہوئے بنا کر لو کہ رکھیں گے اور جب چل رہے ہوں دونوں کے اندر کو ہم بلا رکھتے ہیں اور دو ماہ کے ظاہر ہی سے اشارہ ہمارا اسٹرکچر مسلمانوں والا ہوگا نندی مندیاں والا ہوگا والا ہوگا شریفوں والا ہوگا اور تیسری تیسرا کام کیا کرو کرو کہ کہ بھائی ہے ہے ہے تو بہت بہت مشکل لیکن اس کا بھی بھی بڑا نگاہ نگاہ کی کی حفاظت حفاظت سے سے سوچتی نظر نظر جو شیطان کے تینوں ایک حدیث کو بتایا نماز غلط ہے ہے شیطان کے میں ہاں لیکن اور بتایا کہ مضمون زہر زہر زہر میں میں میں کی کی ہے جیسے کسی لگ جائے سارے جاتا نہیں ایسے ہی نگاہ کے کے ذریعے یہ یہ تیر داخل داخل ہوا ہوا شیطانی اور اور سب میں اندر سے خون خون پمپ ہو کر سارے ذکر زہریلا یعنی ایمان کا جو ہے ایمان ہو گیا

سالوں اور کسی تصویر ہو ہو اور کو کو لیجیے پچیس تیس روپئے کا کا آیا آپ آپ یہ خرچہ بیس کے خرچ میں اس سے کالا کر گھروں میں تصویریں مت رکھیے گھروں کی گھروں میں جو تصویریں ہوتی ہیں ماں باپ مالا بتا نہیں بچے کو سے سب سے پہلے نیچے برباد دو اور ان کو شہر اکیلی ہوتی ہے اور ان کی بڑھ جاتی ہے اور پھر وہ کبھی پیسوں بیٹھے اپنی طاقت ضائع کرتے ہیں اور اور کبھی یہاں کے اندر گھسے ہوئے ہیں ہیں سمجھے کہ ہے ہے ہے وہ کیا کر رہا یہ حقیقت میرے دوستوں میرے بناتے ہیں قدم ایسے بہارے بہارے میں پانی کے پانی کے کے ایسا مزدور ہو ہو کیا لیکن پڑھنے والی رکھتے ہیں یہ دوستوں تھوڑے تھوڑے دن دن بعد اس کا جائے بارے اور بنایا کا کا ایسے سہارے وہ جہانی ہے ہے ہے ہزاروں ہزاروں کشتیوں خون پہلے جس میں کشتیاں اس کی غلط پر جائے گی اور دوستوں نے اللہ کی کی ہے ہے صلی علیہ وسلم نے بنایا سب سے سے سے پہلے قرآن اس تبدیل بنائی گئی کچھ لوگوں وہ اے نبی آپ آپ کہہ کہہ دیجیے دیجیے مومنی کافروں نہیں کہ اپنی بات جاؤ کی حالت کریں یعنی جو بلانے مطلب بیٹی ہو یا گھروں کے اندر رشتے دار ہو جیسے کالا دار بھوکی دارے بھابھی ہے سالی ہے کرنا آرام دوستوں اور ایسے سے شکنا پاتا ہے بولے دوست ایسے اور دارو لکھنا بڑے بڑے ہوئے سے آتا اور یہ کسی بھی چیز کو لے کے بھاگ گیا تو کچھ ہو گیا تو کچھ ہو گیا اس بے پردگی کا یہ پروار ہے اور ہم سب دیکھ رہے ہیں گھروں کے اندر سے ٹی وی کو نکالیے نیٹ نیٹ کو نکالیے اور اپنے بچوں کو میموری کارڈ والے موبائل حاصل کر لیں گے اول تو موبائل ہی نہ لینے دیں جس کو اور اگر یہ بھی تو زیادہ موبائل ہو جس نے جس نے میموری کارڈ وغیرہ نہ لگے کیمرہ ورنہ کیا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے میموری کارڈ میں بیس روپئے میں وہ حقیقت کی بتا دیتا ہے ہاں؟

نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے زیادہ ہے ہمارا اللہ ہم سے زیادہ ہے اللہ ہم سے زیادہ ہے اللہ ہم سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ ہم کو اللہ ہم کو رکھتے ہیں یہ خالی قدرت قدرت قدرت نہیں نہیں نہیں رکھتے رکھتے رکھتے یہ تو بہت اس لیے کام اللہ کی کی یہ اور اور اس کے کے کے بعد ہوتا ہے ہے ہے بہت سے لوگوں لوگوں گاڑی کیسے آتی اپنے چہروں میں میں ہوتی ایسے کو تصور امرت امرت کہتے ہیں جن قدرتی ابھی نہ آئے جن کے ابھی قدرتی نہ آئے ان کو بھی دیکھنا جی، اس سے سے بھی ضروری ہے ہے اور اور اور آپ کہیں گے اچھی مضمون کر پتہ سمجھ میں آتا لڑکوں کیا مطلب بھائی آتے ہیں امریکہ میں کیا ہوا ہے ہم جس طرح کی ہو رہی ہو رہی ہو رہی ہو رہی اور سب سے بچا ہوگا ہم جس طرح کی اس لیے بھائی لڑکوں سے بھی اللہ تعالیٰ کرنا چاہتے عورت کے ساتھ کرنا موجود اور اس لیے جو کام ہے جو لگے ہوئے اللہ تعالیٰ کوئی ترکیب بتائی ہے کی حالت میں پوچھا گیا تھا میں میں میں تو تو چھوٹی کو پڑھاتا ہوں ان ان نے نے اکثر میری چھوٹ نہیں کرتا سے نظر کیسے اصل فرمایا فرمایا کہ کہ کی کیا بات تھی بھائی جو زیادہ حسین کرتے ہیں ان کو میں بٹھاؤ اور جو کم حسین ہے ان کو سامنے بٹھاؤ اور میں نیچے رکھو فرمایا کہ جیسے ہاٹیا ہاٹیا ہوتا ہے نا ان کو ہاٹیا بنا دو اور مدن کو سامنے رکھو اس میں نہیں ہوتا کیا بات تو علماء کو یہ میرے میرے حضرت ہے

اور میں آج کل ان اپنے کام کرنے کی ہے اور ایسا لاہور کیا زمانہ ہے اور ان کو کو کو ہے ہے ہے ہے اور اور وہ وہ وہ ایک نکاح نکاح میں میں میں میں میں تو دوپٹے نے کیا کیا یہ کی شکل بنانا اپنے اپنے اپنے آپ آپ آپ دیکھ کر کام زمین دے رہے ہوں یہ کام کر رہے ہیں نہ کوئی محول دے گاڑی گی آپ کو کی رہے اللہ آپ کو دکھانا لیکن نگاہ کی مدد سے آپ کو کو کو کوئی رہا ہے یہ بڑی آج ہم نہیں چاہے ہمارے ہو اور وہی بات کہہ رہے ہیں نہیں کا تو آبادی کا نہیں ہوں کا نہیں ہوں کی ہوں اللہ کا کام پوچھتے تو دل میں درجے خیالات مت لاؤ دل میں آ جائے تو آپ سے کوئی

اندر گندے خیالات کو نہیں لانا ہے اور ہم کو پکانا نہیں ہے بیٹھانا نہیں ہے چائے پانی نہیں کرنا تو اس کا علاج بھی بتا دو علاج یہ ہے گندے خیالات کی ضروریات ہر انسان کے اندر اللہ نے یہ فکر رکھی ہے تو گندے خیالات کا اپنی ان اللہ والے کا ہو جائے گا اور اللہ اللہ اللہ ہو ہو جائے جائے گا گا گا چار ان شاء تعالیٰ کی اس کو حاصل گی دنیا میں بھی رہے اور آپ Wow. وہی ہے اور یہاں عظیم کو ہمارے دل کی برار بنانی ہے جتنا بنائی اور جتنا برکات اور بھائی اور ہمارے پیسے بگاڑ دیے اور ہم کو منتخب کرنا چاہیے مانگنا نہیں آتا اللہ نے مانگے کا درد بھی نہیں ہے وہ درد بھی نہیں ہے کیا کروں وہ درد بھی نہیں ہے اللہ یقین کے کے لاج رکھے ایسا آپ کی ہماری ماؤں کو قبول کرنا ہے اللہ جو مانگا ہو گیا تھا رکھنا رکھنا ہے ہے جو مانگنا چاہیے گا نہیں مانگ سکے اللہ اپنے کی پہلا ایک ایک ایک ایک آیت پر ہم کی توفیق کرنا حکم کو ہمارے اللہ ہماری بنا دے اللہ ہمارے کا شکار اللہ آپ کے آپ کی کلا نے ایسا بیان کرنے کا ارادہ تھا لیکن ایسا تو بالکل شکارے ہم تو بالکل عاجز ہیں ایسا آپ کی مرضی کے آگے ایک پتہ نہیں مل سکتا یہ زبان کیا ہے لگی آپ یہی امید رکھتے ہیں کہ ایسا یا آپ کے بچوں نے آپ نام کے ایسا فرمایا ہے ہمارے مریض کی یوگیوں کے پتے ایسا ہے تو قبول بھی کرنا ایسا ہمارے مریض کی ارباب قبول کرنا دے ایسا آپ اس کو قبول کرنا دے ایسا ایک ایک مسلمان بھائی اور ایک ایک مسلمان بہن کو بہن کے لیے اللہ کو قبول کرنا دے ایک ایک مسلمان بھائی جو حاضری پریشان ہے اللہ اللہ اللہ نہیں بھی ہے ہے کے لیے اس اس کو کو بنا سب اپنی محبت کا جو بیمار تھال کام لگا دے اللہ سب سے جو روزی روزی کی کمی میں پریشان پریشان ہے ہے کے لیے اللہ ان کو کو حلال کا سے بے

کہ آپ کیسے راضی ہو جائیں ہمارے ہمارے مالک خالد ہم کو اپنے پر پر نصیب نصیب کرنا کرنا دین اللہ کے رشتے نہیں آئے ان کو والے رشتے رشتے ادا کرنا دیجیے اللہ جن شہروں کے نہیں آئے جن بھائیوں کے رشتے نہیں آئے ہم نے ایک جن کے رشتے ہو گئے اللہ ان کو والے بنا دیجیے دیجیے آپ اپنے پیارا محبت ادا ادا کرنا کرنا جن خاندانوں میں جھگڑے ہیں اللہ اللہ کو دیجیے چاہیے کو محبت محبت میں تبدیل کروا دیجیے ایک دوسرے کے لیے ایسار اور قربانی کی توفیق نصیب کروا دیجیے اپنا سر نیچا کرنے کی توفیق ادا کروا دیجیے اپنے محبت بھائی کی عزت کی توفیق نصیب کروا دیجیے کیسا آپ کے ایمان میں ترقی نصیب کروائیے کیسا مال میں ترقی کر کر نصیب کروائیے اللہ کا رحمان اور بابر اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اولاد ہے ہم کو نہیں بنا دے ہم کو نہیں بنا دے ہم آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک بنا دے اور ایسا آنا والے نے قدر کی کوشش کی کروا دیں ایسا میرے قریب سے پندرہ مانگا دریا بہا دیے ہیں کیا کرنا نہیں کر رہا میں نے سنا سب کے ڈھیر ماشاء اللہ ایک ٹیم کا چکر لگا لیکن اس اس کے بعد سب ماشاء اللہ بہت سے سے اور مجھے خوشی ہوگی طبیعت کو ہوتی ہے اللہ تعالیٰ

اور ہم اب اگر آپ کو ہمیں بلانا ہو ایسا تو بھائی کریں تو آئی ہو سکتے ہیں اور اچھا لوگ کر رہے ہیں کیونکہ ہماری ٹیم کا ہے بھائی ٹیم کے رہے